بسم اللہ و رحیم نحمد رسول الکریم و اصحابی اجمعین آج کی گفتگو کا عنوان ہے تدریس قرآن مجید دور جدید کی ضروریات اور تقاضے ایک اعتبار سے قرآن مجید کی تدریس کے تقاضے اور ضروریات ہر دور میں یکساں نہیں ہیں کوئی دور مسلمانوں کی تاریخ کا ایسا نہیں گزرا کہ اس میں درس قرآن کی ضرورت مسلمانوں کو نہ رہی ہو اور اس کے تقاضے انتہائی اہم ثابت نہ ہوئے ہوں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مسلمانوں کے نظام تربیت میں قرآن مجید کو بنیادی اور اساسی اہمیت حاصل نہ رہی ہو پھر مختلف ادوار میں مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں انسانوں کے ذہن میں جو سوالات وہی اور نبوت کے بارے میں پیدا ہوتے رہے ہیں وہ کم و بیش یکساں رہے ہیں حضرت نو علیہ السلاط والسلام کے زمانے سے لے کر اور حضور علیہ السلاط والسلام کے زمانے مبارک تک قرآن مجید نے مختلف شخصیتوں اور مختلف لوگوں کے اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے جو کم و بیش ایک جیسے رہے ہیں اور ہر دور میں بعض خاص محرکات اور خاص اسباب و عوامل ان اعتراضات کو جنم لیتے رہے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا اعتراض قرآن مجید پر قرآن مجید سے پہلے آنے والی وہی پر اور انبیاء علیہ السلام کے پیغام پر عمومی طور پر یہ رہا ہے کہ اس پیغام کو ماننے والے اور اس پیغام کو لے کر اٹھنے والے معاشرے کے کمزور اور بے اثر لوگ ہیں معاشرے کے با اثر طاقتور اور با وسیلہ لوگ اکثر و بیشتر قرآن مجید اور دین کی تعلیم سے غافل رہے ہیں اس طبقے کے ایک عام شخص کے ذہن میں یہ ایک تعلی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے وسائل حاصل ہیں اور چونکہ وسائل حاصل ہیں مال و دولت مجھے میسر ہے اس لیے عقل و فہم بھی مجھے وافر مقدار میں ملی ہے یہ غلط فہمی ہر دور کے انسانوں کو رہی ہے آج بھی پائی جاتی ہے کہ جس انسان کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں اس کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ عقل و فہم بھی اس کے پاس زیادہ ہے آج بھی ایسا ہی ہے ماضی میں بھی ایسا تھا اس لیے قرآن پاک نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے اسی طرح سے ایک خاص خیال یہ لوگوں کو پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نیا نظام آئے گا وہی الہی کی بنیاد پر تبدیلی آئے گی تو اس سے موجودہ رائج الوقت نظام یا کلچر بدل جائے گا اور اس میں تبدیلی آ جائے گی فرون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ دونوں تمہارے اس نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں جو تمہارے یہاں رائج ہے اور ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں گویا ہر موجود اور رائج الوقت نظام کے ساتھ کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور ان مفادات کے علم بردار لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس نظام میں تبدیلی آئی تو ہمارے مفادات پر ضرب لگے گی یہ اعتراض بھی پہلے کیا جا چکا ہے اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے اس لیے ایک اعتبار سے قرآن مجید کے درس کی ضرورت اور تقاضے یکساں رہے ہیں زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم تو یہ سمجھنا کہ جدید دور میں تقاضے کچھ اور ہیں قدیم دور میں اور تھے یہ کم فہمی کی دلیل ہے کم نظری کی دلیل لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بعض خاص علاقوں میں یا خاص زمانوں میں یا خاص حالات کے پیش نظر کسی وقت کسی خاص پہلو سے کوئی ضرورت بڑھ جائے اور کسی خاص پہلو سے ضرورت کم ہو جائے یہ رد و بدل یا تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ نظام تعلیم پورا کا پورا قرآن مجید کی اساس پر استوار تھا تمام علوم و فنون قرآن مجید کے حوالے سے پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے اور جب طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلتا تھا تو اول تو وہ پورا قرآن پاک اس طرح پڑھ لیتا تھا جیسا کہ ایک اسلامی معاشرے میں پڑھا جانا چاہیے لیکن بالفرض اگر کسی سے کوئی کوتاہی رہ جاتی تھی تو نظام تعلیم کے مختلف حصے اس کوتاہی کا ازالہ کر دیا کرتے تھے مثال کے طور پر جیسے آج انگریزی لازمی ہے اس زمانے میں عربی اسلامی نظام تعلیم کا لازمی حصہ تھی اور جو طالب علم اتنی عربی سیکھ لیتا تھا کہ بطور ذریعہ تعلیم کے اس سے کام لیتا تھا اس کے لئے قرآن پاک کو سمجھنا اور پڑھ لینا اور اس کی تفسیر کے ادب تک رسائی حاصل کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن آج یہ بات نہیں رہی اور آج نظام تعلیم میں ایسا کوئی خودکار انتظام نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ قرآن مجید سے اس طرح واقف ہو جائیں جیسا کہ ہونا چاہیے اس لیے اس عوامی انداز کے درس قرآن کی یا نظام تعلیم سے ہٹ کر ایک خارجی نظام کے تحت قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کی اہمیت اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی ایک بڑی وجہ تو درس قرآن کی اہمیت کی دور جدید میں یہ ہے دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے دین کے تصورات اور دین کے نظام میں جو ترتیب ہے اس کی فہم میں بڑی غلطی واقع ہو گئی اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے تو مکمل ضابطۂ حیات کے معنی یہ ہے کہ اسلام میں ایک توازن پایا جاتا ہے اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہدایات موجود ہیں جو جس پہلو میں زندگی گزارنا چاہے اپنی زندگی کو جس پہلو میں مرتب کرنا چاہے اس کے لیے قرآن پاک میں ہدایات موجود ہیں مثال کے طور پہ کوئی تاجر بننا چاہے تو تجارت کی ہدایات موجود ہیں کوئی معلم بننا چاہے تو معلمی کی ہدایات موجود ہیں کوئی کسی اور نوعیت کا کام کرنا چاہے تو اس کے پیشے اور اس کے معاملات سے متعلق کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ ہدایات قرآن پاک میں اور قرآن پاک کی تفسیر و تشریح یعنی احادیث میں اور احادیث کی تفسیر و تشریح یعنی دوسرے اسلامی لٹریچر میں اور اسلامی قانون کے ذخائر میں موجود ہیں لیکن اگر نظام تعلیم میں اس چیز کی فراہمی کا اور آمت الناس تک اس پیغام کے ایسال اور تفہیم کا کوئی نظام نہ ہو تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ ایک متبادل نظام کے ذریعے لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم کو پہنچایا جائے اور مزید برآں جو ترتیب دین کی تعلیم میں ہے اس ترتیب کو یاد دلانے کی کوشش کی جائے میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کی بنیادی تعلیم میں جو تدریج ہے وہ کیا ہے اور اس تدریج کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اس تدریج کے تقاضوں کو بھول جانے کی وجہ سے جو خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں وہ کیا ہے مسلم معاشرے کے بارے میں نظری طور پر تو یہ سب مانتے ہیں کہ دین اور دین سے وابستگی اس میں وحدت کی بنیاد ہے دین کی تعلیم کو جتنا فروغ دیا جائے گا مسلم معاشرے میں وحدت پیدا ہوگی نظری اعتبار سے ہم سب اس بات کو مانتے ہیں لیکن عملاً افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا بہت سے دینی تعلیم کے مراکز سب نہیں بہت سے دینی تعلیم کے مراکز ایسے ہیں کہ وہاں سے دین کے نام سے جو تعلیم آ رہی ہے وہ معاشرے کو مختلف حصوں میں بانٹ رہی ہے اور تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو مسلم معاشرے میں پہلے سے جتنے گروہ یا فریق موجود تھے ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے تعلیم کا ایک خاص رنگ پھیلتا ہے اس سے معاشرے میں تقسیم اور تفریق کے عمل میں مزید اضافہ ہوتا ہے اب یا تو آپ یہ کہیں کہ دینی تعلیم اور قرآن مجید مسلمانوں میں وحدت کا جامع نہیں ہے وحدت کا ضامن نہیں ہے جو بالکل بے بنیاد غلط بات ہے دوسرا لازمی متبادل اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلوب تعلیم میں کوئی کمی اور خامی ہے ہم جس انداز سے دین کی تعلیم دے رہے ہیں اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے پھر ہمارے یہاں دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ مختلف سطحوں کی ہیں اور ان سطحوں کو جب تک برقرار نہ رکھا جائے اپنی جگہ پر اس وقت تک اس سے وہ نتائج نہیں حاصل ہو سکتے جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے کل ایک بہن نے سوال کیا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے تو میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ دین سے مراد وہ بنیادی تعلیم ہے انبیاء علیہ السلام کی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی دین کی بنیادی اساسات یعنی عقائد توحید رسالت اور آخرت ان چیزوں پر ایمان ان کے مقتضیات پر ایمان مکاری میں اخلاق کہ شریعت نے کن اخلاق کی تعلیم دی ہے یہ ہر دور میں ایک ہی رہے قرآن پاک میں لقمان کی زبان سے صادر ہونے والی حکمت کا تذکرہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنے قدیم زمانے میں بھی جیسا کہ لقمان تھے کس زمانے میں تھے لیکن کئی ہزار سال پہلے تھے کئی ہزار سال سے مکاری میں اخلاق کی تبیین و تشریح جن دیندار اور اللہ کی شریعت ماننے والوں نے کی ہے ان کی طبیعت و تشریح ایک جیسی رہی ہے اور اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا یہی سبب ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے خلاصے کو قرآن پاک میں بیان کرنے کا کہ پتہ چل جائے کہ دین کی تعلیم ہر دور میں ایک رہی ہے اسی لیے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں مثلا سور شعرا میں سارے انبیاء کا ذکر ہے وزق الفل کتاب فلاں وزق فل کتاب ابراہیم وزغ کتاب مریم وزغول کتاب موسا سورہ مریم میں دس بارہ کا ذکر ہے سورہ شعراء میں ذکر ہے اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ یہ بتا دیا جائے یہ بات واضح ہو جائے کہ دین کی تعلیم ایک رہی ہے اور دین کی تعلیم میں کبھی کوئی فرق واقع نہیں ہوا انبیاء علیہ السلام کے مابین شریعتوں میں فرق رہا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں مختلف رہی اور میں پہلے عرض کر چکا کہ جس قوم اور جس علاقے کے لیے وہ شریعت بھیجی گئی اس علاقے اور اس قوم کے مزاج اور ضروریات اور تقاضوں کے لحاظ سے بھیجی گئی کہیں سختی کی ضرورت تھی کہیں نرمی کی ضرورت تھی کہیں تعلق محلہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی کہیں قوانین پر اسٹرکٹلی عمل کرانے کا تقاضا تھا کہیں قوانین کے ظاہری پہلو پر زور تھا داخلی پہلو پر زور دینا مقصود تھا کہیں اس کا عکس تھا یہ مختلف ضروریات تھیں جس کے لیے مختلف علاقوں میں شریعتوں کا نزول ہوا اور ان ضروریات کے لحاظ سے اس میں فرق ملحوظ رکھا گیا اب جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے تمام انسانوں کے لیے ہے تمام علاقوں اور زمانوں کے لیے ہے زمان و مکان سے وہ ماورہ ہے اس لیے وہ تمام خصائص جو سابقہ شریعتوں میں تھے وہ سب کے سب قرآن شریعت میں موجود ہیں جس کی مثالیں میں نے ایک گفتگو میں دی تھی اب جب ہم ذمہ داری کی طرف آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے تبلیغ دین کی کہ دین کی تبلیغ کی جائے آپ نے کہیں بھی اسلامی ادب میں تبلیغ شریعت کا لفظ نہیں پڑھا ہوگا تبلیغ فقہ کا لفظ نہیں پڑھا ہوگا تبلیغ دین کا لفظ پڑھا ہوگا تبلیغ ہمیشہ ہمیشہ دین کی ہوتی ہے دین کے علاوہ کسی چیز کی نہیں ہوتی صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ دنیا کے گوشے گوشے میں کی صحابہ کرام چین تک تشریف لے گئے سینٹرل ایشیا میں صحابہ کرام پہنچے وہاں ان کے مزارات ہیں چین میں صحابہ کرام کے مزارات ہیں دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو زمانے فتوحات ہوئی وہاں صاحب کرام پہنچے انہوں نے ہر جگہ ہر علاقے میں دین کی تعلیم دی کسی تفصیلی فقی رائے یا فقی مسئلے کے بارے میں انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ نو مسلموں کو یا غیر مسلموں کو دعوت جب دی جائے تو اس سوال کو بھی اٹھایا جائے انہوں نے دین کی ان اثاثات کی طرف بلایا رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کی وحدانیت روز آخرت کی جزا اور سزا اور مکاری میں اخلاق اور عمومی طور پر یہ بات کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں اس کی پیروی ناگزیر ہے جو نبوت کے تصور میں شامل ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی بھی فقہی یا کلامی یا تفصیلی معاملے کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی دعوت صرف تبلیغ اور تبلیغ صرف دین کی ہوتی ہے دعوت دین اور تبلیغ دین دعوت شریعت یا دعوت فقہ نہیں ہوتی دعوت دین ہوتی ہر جگہ آپ کو دعوت دین کا لفظ ملے گا صحابہ کرام میں یہ معنی نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اختلاف نہیں تھا صاحب اکرام کے مابین اختلافات موجود تھے آرا کے کسی خاص فقی معاملے میں ایک صحابی کی رائے ایک تھی ایک صحابی کی رائے ایک تھی بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض صحابہ کہتے بھائی اونٹ کے گوشت میں کیا خاص بات ہے بکری کے گوشت سے کیوں نہ ٹوٹے گائے کے گوشت سے کیوں نہ ٹوٹے تو گوشت سے وضو ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں یہ غلط بات ہے وہ اس سے وضو ٹوٹنے کو غیر ضروری سمجھتے تھے اب یہ ایک فقی رائے ہے ایک رائے ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے ایک رائے ہے کہ نہیں ٹوٹتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا بعض صاحبہ کی رائے تھی کہ کیا ہے ایک صحابی نے اپنے علم و فہم کے مطابق حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان المیت لا يعذب ببكاء اہلی علیہ کہ میت کو اس کے رونے والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور ان کی رائے تھی کہ ہوتا ہے کسی نے یہ جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی کسی کے رونے سے مرنے والے کا کیا تعلق ہے قرآن پاک میں ہے کہ لا تذیر واضح تم ازرا اخرا ایک غلطی کرنے والے کی غلطی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا یہ تو قرآن کے خلاف ہے انہوں نے اس کو بالکل قبول کرنے سے انکار کر دیا گویا یہ مثالیں ایسی بے شمار ہیں درجنوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ کے علم میں بھی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کے مابین ایک نس قرآن کو آیت قرآن کو یا حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ایک نے ایک طرح سمجھا ایک نے ایک طرح سمجھا اور ہر ایک نے اپنی انتہائی فہم و دانش کے مطابق حدیث اور قرآن کی نصوص کو سمجھنے کی کوشش کی بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کے سامنے یہ اختلافی رائے پیش کی گئی یا تو کسی ایک رائے کو پسند فرمایا کہ یہ درست ہے باقی کے بارے میں کہا کہ تم سے غلطی ہوئی تو غلطی والی رائے سے رجوع کر لیا گیا اور صحیح رائے پر صحیح حکم پر سب نے اتفاق کر لیا بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی رائے کو درست قرار دیا بیک وقت کہ تم نے بھی درست کیا تم نے بھی درست کیا ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ عذاب کے بعد جب کفار واپس چلے گئے تو فیصلہ کیا کہ بنو قریضہ کے یہودیوں کو سزا دی جائے جنہوں نے اندر سے بغاوت اور غداری کی کوشش کی تھی تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام جن کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی جو اس وقت میدان جنگ میں موجود تھے آپ نے فرمایا کہ لا یوسلین العصر اللہ فی بنی قریضہ کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے سوائے بنی قریضہ پہنچ کے اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انتہائی تاکید کا سیگا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ میں تاکید کا بہت مفہوم پایا جاتا ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی کرنے کی گنجائش نہیں لازمن عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے اب صاحب کرام روانہ ہو گئے مختلف ٹکڑیوں میں پچاس کی سو کی کوئی اس راستے سے جا رہا ہے کوئی اس راستے سے جا رہا ہے اب راستے میں اثر کا تنگ ہونے لگا تو صاحب کرام میں سے بعض نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسے کی نماز چھوڑ دینا یا قضا کر دینا یا بے وقت پڑھنا بلکہ مقصد یہ تاکید فرمانا تھا کہ اثر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ وہاں پہنچنے کی تاکید کرنا مقصود تھا نماز قضا کرنا یا چھوڑ دینا مقصود نہیں تھا لہذا نماز پڑھو وقت ہو گیا پھر بعد میں چلیں گے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس رائے کے ماننے والوں کی تھی یہ ایک اختلاف تعبیر اور تفسیر کا پیدا ہوا اور بظاہر ظاہری الفاظ کے لحاظ سے انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی اور نماز راستے میں پڑھ لی پھر بعد میں روانہ ہوئے وہاں پہنچ گئے جب پہنچے کچھ حضرات نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ اثر کا مغرب کا وقت کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اثر فلاں وقت پڑھا کرو آج انہوں نے کہا کہ اثر وہاں جا کے پڑھنا ہم تو جب بھی پہنچیں گے وہیں جا کے پڑھیں گے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک عاشقانہ انداز کی تعبیر ہے وہ عاقلانہ تعبیر تھی یا عاشقانہ تعبیر ہے چنانچہ انہوں نے عصر کی نماز بھی ان کی قضا ہوئی کچھ کی مغرب بھی قضا ہوئی اور یہ عشاء کے قریب پہنچی اور وہاں انہوں نے عصر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھی اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں نے کہا کہ جی یہ مسئلہ پیش آیا آپ نے فرمایا لقد اسب تم تم نے ٹھیک کیا لقد اسب تم تم نے ٹھیک کیا دونوں کو حضور نے پسند فرمایا دونوں کی اجازت دی کسی کو نہیں کہا کہ تمہاری رائے صحیح نہیں تھی یہ وہ چیز ہے جس کو آپ فہم شریعت کہتی ہیں جب دعوت دی جائے گی تبلیغ کی جائے گی تو وہ دین کی تبلیغ ہوگی جو لوگ دین کو قبول کر لیں گے پھر تعلیم کے ذریعے ان کو شریعت بتائی جائے گی وہ تعلیم شریعت ہوگی جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور اسلامی زندگی گزارنے کا مرحلہ شروع ہوگا تو تعلیم دین کی ضرورت پیش آئے گی ان کو تعلیم کی ضرورت ہے پھر شریعت کے جو احکام قرآن و سنت میں آئے ہیں پھر جس طرح سے صحابہ نے تعبیر نے تبا تعبیر نے بعد کے اہل علم نے اس کی تعبیرات کی ہیں وہ ساری تعبیرات سامنے آئیں گی وہ تعلیم کا مرحلہ ہوگا جو تبلیغ اور دعوت کے بعد کا مرحلہ ہے اس کے بعد شریعت کے احکام کو سمجھنے میں ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہے جیسا کہ صحابہ کرام میں ایک سے زائد آرا ہوئی یہ معاملہ آئے گا تحقیق کا کہ ایک صحابی یا ایک فقی یا ایک مشتحد یا ایک تابع کی تحقیق میں ایک مفہوم درست ہے دوسرے کی تحقیق میں دوسرا مفہوم درست ہے اور حدیث سے پتہ چلا کہ بیکوت دو مفہوم بھی درست ہو سکتے ہیں یا بیکوت دونوں کے درست ہونے کا امکان رہ سکتا ہے ہو سکتا ہے دونوں درست ہوں ہو سکتا ہے ایک درست ہو لیکن ہمارے یقین اور فہم کی حد تک ایک مفہوم درست ہے اور دوسرا درست نہیں ہے لیکن دوسرے فقی کی فہم اور بصیرت کی روح سے دوسرا مفہوم درست ہے یہ درست نہیں ہے اس کا امکان موجود ہے اور یہ اس لیے موجود ہے یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اس کو بھی حدیث میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ شرع شرائے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام نازل کر دیے وہ فرض فرائض بعض فرائض کو بیان کر دیا ہے کہ یہ فرائض ہیں وہ حرم اشیا اور بعض اشیاء کو حرام قرار دے دیا ہے وہ عن اشیاء اور بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی من غیر نسیان نازب اللہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا یادی رہا کہ اس بارے میں کچھ کہیں من غیر نسیان رحمتم من عندی بطور رحمت کے بطور شفقت کے بعض چیزوں کے بارے میں حکم نازل نہیں فرمایا گویا یہ جو حدود ہے اس کے اندر تم اپنی پسند اور اپنے فہم اور بصیرت کے لحاظ سے تعبیر و تشریح کا کام کرو اور جو تمہاری رائے اور بصیرت ہے اس کے مطابق اختیار کرو مثال کے طور پر ایک صحابی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا تعلق ریگستان کے علاقوں سے ہے ریگستان میں پانی کم ہوتا ہے اور ہم دور دور سے آتے ہیں اور کہیں پانی کا کوئی تالاب بنا ہوا ہے چھوٹی سی جگہ پانی جمع ہے کوئی گڑھا ہے وہاں پانی جمع ہو گیا بارش کا ہمارے لیے نعمتیں غیر مترقبہ ہوتی ہے غنیمت ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے اس میں کسی درندے نے تو منہ نہیں ڈالا کسی نے گندگی تو نہیں پھینکی تو ہمیں ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ الما الکثیر لا انجس کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اب رسول اللہ صلی علیہ وسلم افسا العرب تھے عرب میں آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ دشمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی کوئی پیدا نہیں ہوا حضور کو معلوم تھا کہ سوال کرنے والے کا منشا کیا ہے اور جواب میں کیا دے رہا ہوں لیکن آپ نے باقاعدہ بال ارادہ وہ سیگا استعمال فرمایا جس کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں الما الکثیر لائن جس کے زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا اب صحابہ کے بعد تعبین کے بعد جب جب احکام باقاعدہ مرتب ہونے لگے کتابی شکل میں تو سوال پیدا ہوا کہ الماء الکثیر سے کیا مراد ہے کس کو کہیں گے کہ یہ کثیر ہے امام مالک نے کہا امام مالک کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں امام مالک کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا جہاں صرف دو کنویں تھے یا تین کنویں تھے امام مالک نے کہا کہ دو بڑے بڑے مٹکے جو اس سائز کے ہوں جو مدینہ میں بڑے سے بڑے مٹکے ہوا کرتے تھے دو بڑے مٹکے کے برابر اگر پانی بھرا ہوا ہو تو وہ مائع کثیر ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی گندگی گر جائے کوئی جانور بیٹ کر دے کوئی اور چیز گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ کوفے میں رہتے تھے کوفے میں ایک طرف دجلہ بہ رہا ایک طرف فرات بہ رہا ہے پانی کی کوئی کمی نہیں تو امام ابو حنیفہ کے ذہن میں جو زیادہ پانی کا تصور آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا تالاب ہو کہ ایک طرف سے ہلایا جائے تو دوسری طرف کا پانی نہ ہلے وہ مائع کثیر ہے لغت میں دونوں کی گنجائش ہے الما الکثیر آپ اس کو مائع کثیر یہ ہے امام مالک نے کہا کہ مائک اسکیری ہے جو دو مٹکوں میں بھر سکے حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فہم سے دلیل سے یا کوئی صاحب علم اپنی دلیل سے ایک رائے کو کہے کہ یہ مجھے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے دوسری زیادہ درست نہیں معلوم ہوتی یا بلکس یا ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری رائے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تحقیق کا موضوع ہوگا ایک صاحب علم اپنی تحقیق کرے گا دلائل سے اور تحقیق کے مطابق رائے قائم کرے گا اور جن لوگوں کو ضرورت ہوگی یا جو پوچھنا چاہیں گے ان سے اپنی تحقیق شیئر کر لے گا کہ میری تحقیق یہ ہے یہ نہ تعلیم کا موضوع ہے نہ تبلیغ کا نہ دعوت کا یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک فقیہ اسلام نے امام حنیفہ نے یا امام مالک یا امام شافی نے کہا کہ اے ایرانیوں آؤ اسلام قبول کرو لیکن خبردار احمد بن حنبل کی بات مت سننا ناز باللہ کبھی ایسا نہیں ہوا یا امام شافی نے کہا کہ اے مصریو آؤ اسلام قبول کر لو لیکن خبردار ابو حنیفہ یا اس کے تلامزہ کی بات مت ماننا یہ کبھی نہیں ہوا دعوت جب دی تو دین کی دی ان چیزوں کی جو انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے ایک چلی آ رہی تبلیغ بھی اسی کی ہوئی اسی کی تبلیغ فرض ہے اسی کی دعوت فرض ہے جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے وہی پہنچانا فرض ہے انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت کے لیے آئے جن لوگوں نے مان لیا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اب ان کو ضرورت پڑے گی شریعت پر عمل کرنے کی تو تعلیم شریعت کی ضرورت ہوگی جو شریعت کے علماء ہیں یا شریعت کا علم رکھتے ہیں ان کے پاس وہ جائیں اور علم حاصل کریں جو لوگ شریعت کا علم حاصل کرتے جائیں گے اور اس طرح کی تفصیلات میں جہاں ایک سے زائد تعبیرات کی گنجائش ہے پھر وہ محققین سے رجوع کریں گے محققین میں سے جس کی تحقیق سے ان کو اتفاق ہوگا اسے قبول کر لیں گے تحقیق کے بعد بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کسی خاص صاحب علم کا ذوق ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے کسی کے ذوق کو ختم نہیں کیا ہر شخص کا ذوق اور مزاج مختلف ہوتا ہے صاحب کرام میں مختلف ذوق کے لوگ تھے صاحب کرام میں کچھ لوگ تھے جو ہر چیز کو بڑے عقلانہ انداز میں دیکھتے تھے کچھ صاحب کرام تھے جن کے میں بڑا عاشقانہ جذبہ تھا رسول شاسلم مسجد نبی میں خطاب فرما رہے تھے اور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے کچھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تھوڑا سا اظہار ناپسندیدگی بھی تھا ایک صحابی ابھی گلی میں تھے تشریف لا رہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسجد والوں کے لیے تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تھا جو کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں میں جہاں تک بیٹھ گیا اب یہ ایک بڑا عاشقانہ انداز ہے عمل درامد کا اور تعبیر کا اس لیے ذوق کا اختلاف ہوتا ہے بعض صاحبہ کا ذوق تھا کہ ساری عمر تلوار لے کے میدان میں جہاد کرتے رہے انہوں نے کبھی کوئی درس حدیث نہیں دیا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید سے کوئی حدیث مروی ہے یا حضرت خالد بن ولید نے کبھی قرآن کا درس دیا ہو یا حضرت خالد بن ولید نے کبھی کوئی قرآت میں یا قرآن کے کسی تفسیر کے معاملے میں کوئی رائے دی ہو ان کا ذوق تھا میدان جنگ میدان جنگ میں ساری عمر کرتے رہے حضرت ابو حیرا کا ذوق تھا درس حدیث آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا حضرت ابو حیرا نے کوئی شہر فتح کیا ہو یا ملک فتح کیا ہو حالانکہ اسلام میں جہاد کے فضائل بھی اپنی جگہ ہیں اور حدیث کی نشر و اشاعت کے فضائل بھی اپنی جگہ ہیں کبھی ابو حرار نے نہیں کہا کہ دیکھو یہ شخص اس نے کبھی حدیث بیان نہیں کی حالانکہ حضور کا ساتھی تھا لہٰذا اس کے دین کو نامکمل سمجھو یا حضرت خالد بن ولید نے کبھی کہا نوز باللہ کہ دیکھو ابو رحرا کو جہاد کے فضائل کا علم بھی نہیں اور یہ عمل بھی نہیں کرتے یہ خبردار ان کی بات مت سننا یہ جو فضائل یا دین کے احکام پر زور ہے یہ مختلف لوگوں کے ذوق اور مزاج کے لحاظ سے ہے کسی صحابے کا ذوق کچھ تھا کسی صحابے کا ذوق کچھ تھا بعض صحابہ تھے جو بڑی جامعیت رکھتے تھے لیکن ہر دور میں جامعیت رکھنے والے انسان بڑے تھوڑے ہوتے ہیں اسلام اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کے انفرادی ذوق کو مٹا دے اسلام نے تو اس ذوق کو مزید جلا بخشی بڑی ترقی دی صحابہ کرام میں جس کا جو ذوق تھا اس نے مزید جلا پائی اور ترقی پائی بعض اوقات اس ذوق کی وجہ سے کسی خاص دینی شخصیت کا کسی استاد کا کسی بزرگ کا کسی شیخ کا ایک مزاج بن جاتا ہے اس کے ماننے والوں میں شاگردوں میں تلاوزہ میں کچھ لوگ اس ذوق کی پیروی کرتے ہیں ان کو پسند ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے کسی استاد سے قرآن پاک پڑھا ہے کسی استاد سے یا کسی شیخ سے یا کسی بزرگ خاتون سے دین کی تعلیم پائی ہے اور اس خاتون یا استاد کا کوئی ذوق ہے اپنا جس کی دین کے عمومی مزاج میں گنجائش ہے آپ اس کی پیروی کرنا چاہتی ہیں اپنانا چاہتی ہیں بہت اچھی بات ہے کسی استاد کا کسی خاتون کا جس سے آپ نے قرآن پڑھا ہے خاص لباس کا اسٹائل ہے آپ کو پسند آیا وہ آپ کے آئیڈیل ہے رول ماڈل اچھی بات ہے آپ نے ان کا لباس اختیار کر لیا لیکن اگر آپ دوسروں سے مطالبہ کریں کہ تم بھی یہ لباس اپنا لو یہ چیز دین کے خلاف ہوگی یہ دین میں کہیں نہیں آیا کہ کسی ذوق تو کسی صحابی کا بھی واجب تعمیل نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذوق کی بھی صحابہ نے یہ وضاحت کر دی کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ذوق ہے آپ نے فرمایا ایک دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے تھے ذوق کی مثال بھی دے دیتا ہوں ایک ڈش پیش کی گئی آپ نے فرمایا کیا ہے لوگوں نے بتایا فلاں جانور کا گوشت ہے آپ نے اس کو آگے کر دیا دستے مبارک کھینچ لیا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حرام ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں حرام نہیں ہے انہو لم یقن ارد قومی یہ جانور یا یہ گوشت میرے علاقے میں نہیں ہوتا تھا فاجدنی آف ہوں مجھے اس سے تھوڑی سی یعنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس سے بچوں میں اس سے ایک دوری محسوس کرتا ہوں صحابہ نے کھائی حضور کے سامنے بیٹھ کر رسول اللہ علیہ وسلم کا ذوق تھا کہ اس کو نہیں آپ نے تنامل فرمایا لیکن اسی دسترخوان پر رسول اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آج کے پیر ویر ہوتے تو شاید کوئی ہاتھ بڑھانا پسند نہ کرتا لیکن صحابہ نے کھایا آرام سے اطمینان سے بیٹھ کے کھایا گویا ذوق کی پیروی تو اپنے ذاتی شوق کی بات ہے جس کو شوق ہو جس میں وہ ذوق ہوگا اس کی پیروی کرے گا جس میں نہیں ہوگا اس کی پیروی نہیں کرے گا تو گویا چار چیزیں ہوئیں دین شریعت تحقیق جس کو فقہ کہہ سکتے ہیں اور ذوق اس میں جو تعلیم جو تبلیغ اور دعوت کی بات ہے وہ صرف دین کی ہے اس لیے یہ بات میں نے تمہید اس لیے عرض کی کہ آج جب درس قرآن کی مجالس ہم سب منعقد کریں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے اس کے پہلے دو مقاصد ہیں جو لوگ دین کا بالکل علم نہیں رکھتے اگر وہ آپ کے مخاطبین ہیں تو آپ ان کو دین کی ان اساسیات کی تعلیم دیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دین کی ساری اساس اور دین کا پورا تصور دین کے اخلاق دین کے عقائد دین کا پورا سسٹم اور نظام ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے اور اگر مخاطبین وہ لوگ ہیں جو دین کو مانتے ہیں دین سے وابستہ ہیں لیکن ان کو شریعت کے علم کی ضرورت ہے تو شریعت کا علم جتنا قرآن پاک میں آیا ہے یا قرآن پاک کی تفاصیر کے سیاق و سباق میں ناگزیر ہے وہ پہنچا دینا ضروری ہے وہ پہنچا دینا چاہیے قرآن پاک میں شریعت کی ساری اثاثات موجود ہیں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن پاک میں بل واسطہ یا بلاواسطہ اشارتن یا سراہتن موجود نہ ہو اور کسی اور ماخذ سے ہمارے سامنے آئی ہو جو چیزیں احادیث میں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پاک کے کسی اجمال کی تفصیل ہے قرآن پاک میں مجمل ایک چیز آ گئی بعد میں تفصیل آئی مثلا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات کو حلال قرار دیا ہے خبیصات کو ناجائز قرار دیا ہے اب کیا چیز طیبات میں ہے یہ حدیث میں آ گیا کیا چیز قبائش میں ہے یہ بھی حدیث میں آ گیا اس کی علامات بھی آ گئی نشانیاں بھی آ گئیں بہت سے احکام آ گئے جو قرآن پاک میں براہ راست نہیں ہے لیکن وہ احادیث سے معلوم ہو گئے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاشا اور منکر کو حرام قرار دیا ہے الفاشا اول منکر اب کیا چیز فاشا ہے کیا منکر ہے یہ سب حدیث میں تفصیل بھی آ گئی اس کا تذکرہ بھی آ گیا یہ چیزیں ساری کی ساری شریعت کی احساسات ہیں اور یہ قرآن پاک میں شامل ہیں اس لیے یہ دو مقاصد ہمارے درس قرآن کے ہونے چاہیے جب درس قرآن کے یہ دو مقاصد ہم نے طے کر لیے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مخاطبین صرف پہلی سطح کے مخاطبین ہوں افسوس کے مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ صرف دین کی اثاثات تک ان کو پہنچا دیں اور کسی ایسی بحث میں نہ جائیں جو شریعت کی تعلیم سے تعلق رکھتی ہو اس لیے کہ شریعت کی تعلیم کا مرحلہ بعد میں آئے گا اور اگر ایسا ہو کہ وہ لوگ دین کو ماننے والے ہیں دین پر کار بند ہیں لیکن شریعت کی تفصیلی تعلیم کی ضرورت ہے جس کے لیے قرآن پاک کا در شروع کیا گیا تو شریعت کے احکام پر زور دیا جائے اور کسی ایسے معاملے کو غیر ضروری طور پہ نہ اٹھایا جائے جہاں فقہا یا صحابہ کرام یا مجتہدین اور علماء اسلام کے درمیان ایک سے زائد آرا رہی ہیں کسی رائے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ درست ہے باقی سب غلط ہے یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے خود شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ ایک سے زائد آرا کا امکان ہو اور وہ اس لیے رکھی ہے کہ شریعت زمان و مکان سے ماورہ ہے ایک حالات میں ممکن ہے زیادہ ریلیونٹ ہو اور وہ تعبیر دوسرے حالات میں زیادہ ریلیونٹ نہ ہو کوئی اور تعبیر ریلیونٹ ہو اس طرح کی تعبیرات تو بدلتی رہیں گی مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے مشرقین کو کنڈم کرتے ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو چند سکوں کا عوض بھیج دیتے ہیں یسترون ابھی آیات اللہ اسمان الخلیلہ اللہ کی آیات کے عوض بہت تھوڑی سی رقم لے لیتے ہیں اب جس زمانے میں صحابہ تابعین تبا تابعین کا زمانہ تھا خیر القرون تھا ایک سے ایک تقوی شعار انسان موجود تھا انہوں نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ قرآن پڑھانے کی کوئی اجرت اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس آیت سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اور اپنے زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک نکالا لیکن ایک زمانہ آیا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر قرآن پاک پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو فارغ نہ کیا جائے جن کا یہی کام ہو کہ قرآن پاک پڑھایا کریں تو قرآن پاک کی تعلیم رک جائے گی اس لیے کہ پہلے جس طرح سے لوگ والنٹیئر کر کے پڑھایا کرتے تھے اس طرح کے والنٹیئر کی تعداد اب بہت کم ہو گئی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ کل وقتی معلمین قرآن ہو جن کا کوئی اور کام نہ ہو اور وہ قرآن کی تعلیم دیا کریں اور انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بعض اور نصوص سے یہ رائے قائم کی کہ اس طرح کے فارغ لوگوں کو جو اس صرف اس کام کے لیے والنٹیر کریں کوئی اور کام نہ کریں ان کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے اور یہ معاوضہ ان آیات کی وعید میں نہیں آئے گا جہاں قرآن پاک کے عوض یا وہی کے عوض قیمت لینے کا سوال ہے اس کا مفہوم اور ہے اس کا کنٹیکسٹ اور ہے اب ایک ہی آیت سے دو مختلف تعبیریں دو زمانوں کے لحاظ سے نکالی فرض کیجئے خدا نہ خواستہ اگر یہ بات کے فقہا یہ نتیجہ نہ نکالتے اور وہی رہتا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو معاوضہ لینا جائز نہیں ہے تو آج کتنے آدمی قرآن پڑھے ہوئے ہوتے یہ جو مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تنخواہ بھی مل رہی ہے کچھ نہ کچھ معاوضہ چاہے کم مل رہا ہے عقیر مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے دینی تعلیم دے رہے ہیں دینی تعلیم کے ادارے قائم ہیں جہاں اساتذہ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آج بغیر تنخواہ کے پڑھانے والے کتنے ہوتے جو اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالتے اور قرآن اس طرح پڑھایا کرتے جیسے صحابہ اور تعبین پڑھاتے تھے آج امام حنیفہ موجود نہیں ہے امام حنیفہ جب درس قرآن دیا کرتے تھے فقہ درس دیا کرتے تھے تو ان کے مکتب کے سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی اس نان بائی پہ ایک ننا بچہ بیٹھتا تھا جو چھ سات سال آٹھ سال کا تھا اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ماں کے پاس پیسے نہیں تھے ماں اس کو پڑھا نہیں سکتی تھی کچھ اور روزگار کا سامان نہیں تھا ماں پردہ نشین خاتون تھیں مزدوری کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا تو وہ نان بھائی کی دکان پہ بچے کو چھوڑ آئیں کہ اس کو تم اس سے کام لو محنت یہ کرے گا کام بھی سیکھ لے گا اس کو روزانہ دو درہم دیا کرو دو درہم روزانہ کے وز پہ طے ہوا یا کوئی اور معمولی رقم طے ہوئی وہ بچہ اس کا وہاں دل نہیں لگا وہ امام بھنیفا کے دس میں جا کے بیٹھ گیا اب شام کو ماں بڑی خوش تھی کہ بچہ آئے گا تو دو درہم لے کے آئے گا تو کچھ کھانے کا بندوبست کریں گے بہت دیر تک نہیں آیا اس نے جا کے دیکھا تو اس نے نان بھائی نے کہا تو صبح ہی بھاگ گیا تھا میرے پاس سے اب وہ تلاش کرتی ہوئی پہنچی تو بچہ امام صاحب کے یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ ناراض ہوئی ماں اس کا کان پکڑ کے اس کو لے گئی ڈانٹا وانٹا اور کہیں سے کوئی بندوبست کیا یا نہیں کیا بھوکے سوئے معلوم نہیں اگلی صبح پھر اس کو ڈانٹ کے نان بھائی کے یہاں چھوڑ آئی بچہ پھر تھوڑی دیر میں بھاگ کے وہیں جا کے بیٹھ گیا اگلے دن ماں پھر آئی تو اس کو بہت غصہ آیا امام صاحب کو بڑا برا بھلا کہا کہ آپ کو نہیں پتا غریبوں پہ کیا گزرتی ہے آپ کو تو اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے اور یہ ہے امام صاحب نے کہا کہ بھائی بیوی کیا بات ہے پوری بات بتائی انہوں نے کہا یہ کتنا کمائے گا کہ دو دن ہم روزانہ کمائے گا کہا سال میں کتنی آمدنی ہوگی کہ جی اتنی ہوگی انہوں نے کہا اگر یہ سال میں یہ روزانہ دس دن ہم روزانہ کمائے تو سال میں اتنا کمائے گا اتنے پیسے ہوں گے اس کا چار گنا کتنا ہوتا ہے یہ لے لو اور ایک سال تک اس کو ڈسٹرب نہ کرو یہاں کے پڑھا کرے گا بچہ پڑھتا رہا امام بنفا ہر سال اس کو اتنی رقم دیتے رہے اور انہوں نے زندگی بھر جب تک ماں زندہ رہی وہ رقم اپنی جیب پہ خاص سے ادا فرمائی وہ بچہ بعد میں اسلامی تاریخ کا پہلا قاضی القزاد بنا امام ابو یوسف جن کی کتاب الخراج اسلام میں مالیات کے قانون پر بلکہ مالیات کے قانون پر دنیا کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو ان کی لکھی ہوئی ہے اس طرح کے لوگ آج نہیں ہیں آج تو جو یہ بھی بہت ہے کہ لوگ کم تنخواہ دے کر دین کی تعلیم کے لیے وقت لگائیں تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ خود دین کی کے مفاد میں مختلف زمانوں اور علاقوں کے لحاظ سے قرآن کی حدیث کی تعبیریں فقاہ کرام مختلف انداز میں اپنے زمانے کے لحاظ سے کرتے چلے آئے ہیں اس کی گنجائش ہے اس لیے کسی ایک رائے کی بنیاد پر اگر امت مسلمہ میں تفریق کر دی گئی تو جو چیز امت مسلمہ کی سہولت کے لیے بھیجی گئی تھی وہ امت مسلمہ کی تفریق کا ذریعہ بنے تو یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے امت کی وحدت تو نس قرآن سے ثابت ہے ان نہازی امت کو امت واحدہ ان سیغ تاکید ہے آپ کو معلوم ہے اور یہ آیت قرآن پاک میں کئی مرتبہ انہی الفاظ میں آئی ہے اور یہ مضمون تو درجن و مرتبہ آیا ہے پھر امت کی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے امت مسلم متعلق تو جو امت حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور قرآن پاک کی نس سے قائم ہوئی ہے اس کی وحدت کو زید امر بکر کی رائس کی بنیاد پر افطراک میں مبتلا کر دیا جائے یہ تو بالکل شریعت کے دین کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے یا یہ اس لیے پنپتی ہے یہ بات کہ ہم نے دعوت و تبلیغ اور تعلیم اور تحقیق اور ذوق ان چاروں چیزوں کو آپس میں خلط ملت کر دیا ہے نہ ذوق کی تعلیم ہوتی ہے نہ ذوق کی تبلیغ ہوتی ہے نہ ذوق کی دعوت ہوتی ہے جو اپنے ذوق کی دعوت دیتا ہے وہ نبی بننا چاہتا ہے چاہے دعوت نبوت نہ کرتا ہو لیکن وہ وہ چیز لوگوں پر فرض کر رہا ہے جو اللہ صاحب نے بھی نہیں کی حضور نے بھی نہیں کہا کہ یہ جانور میرا ذوق میں نہیں کھاتا تم مت کھاؤ ایسا نہیں فرمایا اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یہ تو ایک بات ہوئی اس مقصد کے لحاظ سے جس کے لیے ہمیں درس قرآن کے حلقے آرگنائز کرنے ہیں یعنی لوگوں کو دین کی تعلیم اور اساسات پر جمع کرنا اور جو لوگ شریعت کی تعلیم لینا چاہتے ہیں ان کو شریعت کی تعلیم اس طرح دینا کہ شریعت نے جہاں جہاں اختلاف رائے کی گنجائش رکھی ہے اس اختلاف رائے کو آپ تسلیم کریں اس اختلاف رائے کی گنجائش آپ دیں اس وقت ہوتا یہ ہے اور جو صحیح نہیں ہے کہ ایک عالم کا درس قرآن ہوتا ہے اس میں اس خاص مسلک کے لوگ ہوتے ہیں جو ان عالم کا مسلک ہوتا ہے دوسرے مسلک کا کوئی آدمی نہیں آتا ان کا ترجمہ قرآن بھی ایک ہے کہ جی ہم فلاں ترجمہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے فلاں ترجمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ضرور پڑھیں جس پہ اعتماد ہو جس سے ذوق ملتا ہو وہ پڑھیں یہ ذوق کی بات ہے لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کے میں یہ کہوں کہ فلاحی ترجمہ پڑھو باقی ترجمے مت دیکھو تو یہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اس لیے کہ میں اپنے ذوق کے مطابق لوگوں کو چلانے کا پابند یا مجاز نہیں ہوں میں نہیں کر سکتا دوسرا یہ کہ جو لوگ شریعت کی تعلیم دے رہے ہوں ان کو شریعت کی تعلیم دینے میں اگر کہیں فقہ کرام میں اختلاف ہے اور فقہ کرام میں اختلاف ہے اس اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے خود فقہ اسلام نے اس اختلاف کی گنجائش کو برقرار رکھا اور ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری جو رائے ہے ہمیں اپنی بصیرت اور انتہائی علم کے مطابق یقین ہے کہ یہ درست رائے ہے لیکن اس کے غلط ہونے کا امکان ہے اسی طرح سے وہ رائے جو دوسرے فقی کی ہے ہم اس کو انتہائی بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے لیکن اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے ہماری رائے صحیح ہے جس میں غلطی کا امکان ہے دوسری رائے کو ہم کمزور سمجھتے ہیں لیکن اس کے صحیح ہونے کا امکان ہے یہ فقہ اسلام کی رائے رہی ہے امام شافی اور امام بحنیفا کے درمیان بہت سے معاملات میں اختلاف ہے اور فقہ شافیہ اور فقہ حنفیہ کے درمیان ایک مباحثہ اس وقت سے ہو رہا ہے امام شافی کے زمانے سے ہو رہا ہے خود کتاب علوم آپ پڑھیں امام شافی کی تو اس میں امام محمد سے ان کے مباحثوں کا ذکر ہے کہ میں نے امام محمد سے یہ کہا انہوں نے یہ کہا میں امام محمد کی کتابوں میں امام مالک سے مباحثوں کا ذکر ہے تو یہ تو اس وقت سے ہو رہے ہیں آج تک ہو رہے ہیں اور آئندہ کب تک ہوں گے اللہ کو بہتر معلوم ہے لیکن ان میں سے کسی فقیر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے جو رائے قائم کی یہی دین ہے یہی شریعت ہے انہوں نے کہا یہ میری فہم ہے جس کے مطابق میں نے شریعت کو سمجھا ہے دین میں کسی اختلاف رائے کی گنجائش نہیں اختلاف رائے کی گنجائش شریعت کے احکام میں ہے دین تو ایک ہی رہے گا امام شافی یہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکو کے بعد قنوط پڑھا جانا چاہیے وہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں اور جہاں جہاں شافیہ کی اکثریت ہے انڈونیشیا میں ملیشیا میں مصر میں وہاں فجر کی نماز کے بعد شافی امام قنوت پڑھتا ہے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکو سے کھڑا ہونے کے بعد اور اس کا ایک عجیب رنگ ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے اور لوگ آمین کہتے ہیں اور بعض اوقات آپ پڑھیں تو یہ لگتا ہے کہ اندر سے دل ہل رہا ہے اگرچہ امام محنیفہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک مرتبہ امام شافی کا بغداد آنا ہوا تو بغداد میں انہوں نے ایک دن اس مسجد میں نماز پڑھنی تھی جہاں امام حنیفہ درس دیا کرتے تھے اور یہ مسجد معمولی مسجد نہیں تھی یہ عمر کے زمانے میں قائم ہوئی تھی اور حضرت طبی مسعود صحابی جلیل جن کا میں نے بارہ ذکر کیا وہ وہاں درس دیا کرتے تھے ان کے بعد ان کے شاگرد القبہ وہاں درس دیا کرتے تھے ان کے بعد ان کے شاگرد ابراہیم نقی درس دیا کرتے تھے پھر حماد ابن ابی سلیمان دیا کرتے تھے پھر حماد کے شاگرد امام حنیفہ وہاں درس دیا کرتے تھے تو بڑی تاریخی صحابہ کے زمانے کی مسجد تھی تو لوگوں نے درخواست کی امام شافی سے کہ آپ یہاں نماز پڑھائیں اور یہ سن کر کے امام شافی مصر سے تشریف لائے ہیں اور اس مسجد میں نماز پڑھائیں گے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور خاص طور پہ لوگوں کو اشتیاق تھا کہ ان کی زبان سے قنوط سنیں گے امام شافی واحد فقی ہیں فقاہ اربا میں جن کا تعلق حضور کے خاندان سے ہے مطلبی ہیں تو ویسے بھی ایک احترام اور عقیدت ان کی ذات سے لوگوں کو تھی لیکن امام شافی نے قنوط نہیں پڑھا حالانکہ وہ قنوط کو لازمی سمجھتے تھے اور آج تک شواف قنوت کو لازمی سمجھتے ہیں جب امام شافی نے قنوت نہیں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا آپ نے فرمایا اس صاحب قبر کے احترام میں نہیں پڑھی ان کی رائے کے احترام میں ان کی رائے میں لازمی نہیں تھا اس لیے میں نے آج ان کی رائے کا احترام کیا یہ ہے شریعت کا مزاج اور اسلام کا مزاج ایک دوسری چیز جو درس قرآن کے حلقوں کو منظم اور مرتب کرنے میں پیش آتی ہے اور جس پر تھوڑا سا گفتگو کی ضرورت ہے وہ قرآن پاک کا متن اور ترجمہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں وہ تو متن ہے جو عربی میں لکھا ہوا ہے جس کا میں نے بتایا تھا کہ میں خط مغربی کا نمونہ لا کے دکھا دوں گا وہ یہ ہے خط مغربی آپ نے شاید فرمایا تھا یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ ہے قرآن باقی جو ترجمہ ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے وہ قرآن کا ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے اور ترجمہ بھی جس کو ہم ترجمہ کہتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی تفسیر ہے یعنی ایک مفسر یا ایک مترجم نے قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنی فہم کے مطابق اس کا ترجمہ کیا اس کو انٹرپریٹ کیا یعنی بغیر فہم کے بغیر بصیرت کے بغیر تفسیر کے قرآن پاک کا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس لیے تفسیر کا ایک عنصر ایک ایلیمنٹ آف انٹرپریٹیشن اس میں موجود ہے اس لیے قرآن پاک کے ترجمے کے لیے بھی وہ تمام ذمہ داریاں اور تقاضے نبھانے کی ضرورت ہے جن کا میں نے تفسیر کے تعارف میں تذکرہ کیا تھا کہ تفسیر قرآن کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہی کسی حد تک قرآن پاک کے ترجمے میں درکار ہے اس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عربی نہیں جانتا تو وہ براہ راست قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا اب کسی ایسے شخص کا قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرنا جو عربی سے واقف نہیں ہے اور عربی بھی اس انداز اور اس سطح کی یہ پھر قرآن پاک کی صحیح خدمت نہیں ہوگی ایک بات تو یہ پھر آگے میں ترجمے کے بارے میں بات کرتا ہوں دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا مقصد دین کی تعلیم ہے اور شریعت کی تعلیم ہے یا دونوں بیک وقت ہیں دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے سننے والوں کی اور طالب علم کی وابستگی پیدا کرنا یہ ناگزیر ہے جب تک براہ راست وابستگی طالب علم کی اور پڑھنے والے یا پڑھنے والے کی قرآن پاک سے قائم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کوشش نتیجہ خیز نہیں ہوگی قرآن پاک سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک سے وابستگی کی جائے ترجمے سے نہ کی جائے ترجمہ اس کی خدمت کے لیے ہے اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا اصل چیز قرآن مجید ہے جو عربی زبان میں ہے جو معجز ہے جو حضور پر نازل ہوئی جو اپنی جگہ معجزے کی حیثیت رکھتی ہے جس میں معنی و مطالب کے سمندر پنہا ہیں جن کی خدمت کے لیے وہ سارا کام ہوا جس کا پچھلے گیارہ دنوں میں تذکرہ کیا گیا اگر اسی کو نظر انداز کر دیا جائے اور ترجمے کو مرکوز بنایا جائے توجہ وہاں مرکوز کی جائے تو گویا ہم نے ایک انسان کی فہم کو یا ایک انسان کی تفسیر کو قرآن کے قائم مقام کر دیا جو بہت بڑی جسارت ہے کوئی کتنا ہی بڑا انسان ہو کتنا ہی بڑا آدمی ہو حتیٰ کہ وہ حضرت عمر فاروق جیسا صحابی جلیل ہو اس سے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے غلطی سے کوئی مبرہ نہیں حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ لوگوں نے مہر مقرر کرنے میں بڑی زیادتیاں کی ہیں بڑے مبالغے سے کام لینا شروع کر دیا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ مہر ہوگا اتنی زیادہ بڑائی کی دلیل ہے تو آپ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد سے اتنی مقدار کوئی مقدار مقرر فرمائی اس کے بعد سے مہر میں نہیں اضافہ کیا جائے گا صحابہ کرام موجود تھے بڑے بڑے جی صحابہ تھے سب نے اس کو درست سمجھا سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نماز کے بعد باہر نکل رہے تھے ایک بوڑھی خاتون ملی انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے جی میں نے کہا کہ تم نے بالکل غلط کہا تم قرآن نہیں سمجھتے کہ جی کیسے انہوں نے کہا قرآن میں ہے وہ نہ آتے ہی تم احدا قنطارن فلا خزن شی شیا کہ اگر تم نے ایک ڈھیر بھی دولت کا دے دیا ہو تو واپس نہ لو تو قرآن تو ڈھیر کے امکان کو بھی تسلیم کرتا ہے وہ یا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس سے زیادہ نہ دیں انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا وہ خلیفہ راشد تھے حضور کے جانشین تھے حضور نے ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی بارہ تائید فرمائی اس دور کا آدمی ہوتا تو ڈانٹ کے خاموش کر دیتا یا کم از کم چپ ہو جاتا سب کو بلایا سب کو بلا لو واپس جی جتنے لوگ چلے گئے ہیں واپس آ جائیں واپس آئے آپ نے فرمایا کہ اختہ عمر و اسابت عمرا ایک عورت نے سچ کہا عمر نے غلطی کی تھی غلط تھا میں واپس لے رہا ہوں میں اس پہ اشارہ نہیں کرتا میری بات غلط تھی ایک اتنے بڑے انسان سے جو دین کا اتنا بڑا مزاج شناس ہے کہ سترہ آیات اس کے اندازے کے مطابق نازل ہوئی انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے دین کا مزاج یہ تقاضا کرتا ہے قرآن پاک کا مزاج یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے ہو اور اس طرح ہو گیا اس طرح کے آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس کا اعتراف اعلان کر سکتے ہیں تو پھر اور کون کی شمار میں ہے کوئی کسی شمار میں نہیں ہے اس میں یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رکھنی پڑے گی کہ قرآن پاک کے متن سے اگر تعلق قائم ہو جائے الفاظ سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر ترجمہ اور تفسیر جس بڑے سے بڑے انسان کا ہے اس کی غلطی کی بعد میں اصلاح ہو سکتی ہے آج نہیں ہوئی کل ہو جائے گی ایک سے زائد تفسیروں کا مطالعہ کریں تو خود بخود ایک ایک فہم پیدا ہو جائے گی دین کی قرآن پاک کی اس لیے بنیادی چیز درس قرآن میں قرآن پاک کے متن اور تلاوت یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ میں نے ایک دو مواقع پہ دیکھا ہے اور ایک بڑے مشہور بزرگ کو میں نے دیکھا جن کا بڑا مشہور نام تھا ایک مطلب میں ان کے درس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جس ترجمے یا تفسیر سے کام لے رہے تھے درس میں اور یہ تو اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں کہ کسی ایک تفسیر کو آپ بنیاد بنا لیں جس کو آپ کا جی چاہے لیکن وہ اس تفسیر میں جو ترجمے کا حصہ تھا وہ تلاوت کر رہے تھے اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد انہوں نے اس تفسیر کی مدد سے درس دیا اب مجھے یہ بات بڑی ناگوار بھی معلوم ہوئی اور بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ اصل درس تو قرآن پاک کا دینا مقصود ہے کم از کم قرآن پاک کے الفاظ کی پہلے تلاوت تو کی جائے تلاوت کی جائے لوگوں کو اس کے الفاظ سے مانوس کرایا جائے کوشش کی جائے کہ لوگ جس حد تک سمجھ سکیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کے مخاطبین اچھی اردو جانتے ہیں اور اردو ادب سے تھوڑی سی ان کی وابستگی ہے تو ان کے لیے بغیر عربی زبان سیکھے قرآن پاک کو کم از کم پچاس فیصد سمجھ لینا بہت آسان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جتنے الفاظ آئے ہیں جتنے کلمات آئے ہیں اس میں جو مادے استعمال ہوئے ہیں عربی کے لفظ کا ہر لفظ کا ایک مادہ روٹ ہوتا ہے یہ روٹ سارے کے سارے پندرہ سو کے قریب ہیں ان پندرہ سو روٹس میں چودہ سو سے زائد روٹس وہ ہیں چودہ سو بیس غالباً یا چودہ سو پچیس جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں یہ روٹ اگر جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اگر ان کے الفاظ ذہن میں رہیں پڑھنے والے کے تو قرآن پاک کا عمومی مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے اور بار بار ترجمہ پڑھنے سے بار بار درس سننے سے درس دینے سے خود بخود ایک فہم پیدا ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ حمد رب عالمین رحمان رحیم مالک یوم دین عبادت استعانت ہدایت سرات مستقیم انعام غضب زلال یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا ان میں سے ہر لفظ اردو کے کسی ادیب یا شاعر کے یہاں استعمال ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک کے بیشتر الفاظ کسی نہ کسی سیغے میں اردو زبان میں مستعمل ہیں تو اگر اردو زبان کے ان الفاظ کو زیادہ نمایاں کر دیا جائے اور قرآن پاک میں آنے والے سیغوں اور ترکیبوں کو اس طرح سے بتا دیا جائے کہ پڑھنے والا سمجھ لے تو بہت آسانی سے قرآن پاک کے ترجمے اور مطلب تک وہ کم از کم اس کے خلاصے تک وہ پہنچ سکتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں جتنے بھی مترجمین ہیں ظاہر ہے ان میں سے ہر ایک نے بڑے اخلاص اور درد مندی سے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور کوشش ان میں سے سب کی یہ رہی کہ قرآن پاک کی تعلیم اور پیغام کو عام انسانوں تک آسان زبانیں پہنچایا جائے لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ کتاب اللہ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ پورا کا پورا منتقل ہو جائے پڑھنے والے تک یہ تو ممکن نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ صرف اردو بلکہ کسی بھی زبان میں ممکن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان الفاظ میں معنی کا اتنا سمندر پنہا ہوتا ہے جس کا ہر تفسیر کا طالب علم شاہد ہے کہ آپ اس کی جگہ کوئی مناسب لفظ متبادل انگریزی یا اردو میں رکھیں یا کسی بھی زبان میں تو وہ جتنا بھی جامع لفظ ہو اس میں وہ جامعیت نہیں ہوتی جو قرآن پاک کے لفظ میں ہوتی ہے اور بالفرض اگر اس کے قریب قریب بھی ہو تو مزید معنی و مطالب جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم اور تفسیر سے صاحب کرام نے اپنا جو ان پٹ اس میں دیا ہے اس میں جو معنویت پیدا ہوئی ہے وہ کسی اور لفظ سے پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے محض ترجمے پر اکتفا کرنا یہ ایک اعتبار سے قرآن پاک کے پیغام کو نامکمل پہنچانے کے مترادف بھی ہے جب تک اصل الفاظ سے تعلق عام نہ ہو بعض جگہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں کچھ ایسی چیزیں ملحوظ نہیں رہتی جن کو ملحوظ رکھا جانا ضروری ہے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے ان کو ملحوظ نہیں رکھا کچھ حضرات نے اس کو ملحوظ رکھنا چاہا لیکن اس کی حدود ان سے برقرار نہ رہ سکیں یا انہوں نے جان بوجھ کے برقرار نہیں رکھی اس میں خدا نخواستہ کسی بدنیتی کو دخل نہیں ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کا اسلوب خطابت اور تقریر کا ہے خطابت اور تقریر میں بہت سی چیزیں محسوف ہوتی ہیں کچھ محضوفات عربی زبان کے اسلوب کے لحاظ سے ہوتے ہیں اب جب ایک شخص ترجمہ قرآن پاک کا کرتا ہے تو جب شروع شروع میں ترجمے کا کام شروع ہوا ویسے شاہ رفیع الدین مرحوم نے کیا شاہد القادر مرحوم نے کیا انہوں نے اپنے انتہائی غیر معمولی تقوا اور احتیاط کی وجہ سے یہ اہتمام کیا کہ قرآن پاک کے لفظ کا جوں کا توں ترجمہ کر دیا جائے ایک لفظ کا لفظ کے نیچے سات نام اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے تعریفیں واسطے اللہ کے گویا بالکل ایگزیکٹیچیوڈ اس میں ملحوظ رکھا جائے اور کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو تاکہ قرآن پاک کے مفہوم میں یا اس میں کوئی ذاتی رائے کو دخل نہ آ سکے تخوا کے لحاظ سے تو یہ بڑی اونچی بات ہے اور احتیاط کے لحاظ سے بھی بڑی اونچی بات ہے لیکن اس سے افہام اور تبلیغ کا اور تفہیم کا وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا جو مقصود ہے درس قرآن کا یا قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کا اس لیے بعض لوگوں نے بعد میں جب اس طرح کے ترجمے بہت کثرت سے آئے تو یہ محسوس کیا کہ یہ تو کوئی درست طریقہ نہیں ہے قرآن پاک کو اس طرح کی زبانیں بیان کرنا چاہیے کہ عام آدمی اس کو اپنے دل کے قریب سمجھ سکے چنانچہ انہوں نے لفظی ترجمے کی پیروی کرنے کے بجائے بامحاورہ ترجمہ قرآن پاک کا کیا جن لوگوں نے بامحاورہ ترجمہ قرآن پاک کا کیا ان میں ایک گروہ ان بزرگوں کا تھا جنہوں نے یہ سمجھا کہ جس زبان میں جو محاورہ ہے جو روزمرہ ہے اس کے لحاظ سے ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی جو خوبی ہے یا الفاظ کی خوبصورتی اور اسلوب کی جو اسلوب کا جمال ہے وہ ان کے سامنے آ جائے اس لیے انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے میں زبان کے روزمرہ کا مثلا اردو ترجمے میں اردو کے روزمرہ کا لحاظ رکھا اس میں ایک بڑا نمایاں نام مرزا حیرت دہلوی کا ہے جو دہلی کے رہنے والے تھے انیسویں صدی میں تھے اور ایک مولوی نذیر احمد کا ہے ڈاکٹر مولوی نذیر احمد جو ڈپٹی نذیر احمد کہلاتے ہیں شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد ڈپٹی نذیر احمد اردو کے رہنے دہلی کے رہنے والے تھے اردو زبان کے چار بڑے ادیبوں میں سے چار جو ستون اردو کے مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہیں وہ لیکن انہوں نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا دہلی کے محاورے میں تو لوگوں کو خیال ہوا بعض لوگوں کو کہ یہ محاورے کی, کی جو کوشش ہے یہ حد سے باہر چلی گئی اور گویا قرآن پاک کے الفاظ کو انہوں نے بالکل اس طرح نظر انداز کر دیا کہیں کہیں کہ جو حد ہونی چاہیے تھی اس سے وہ باہر چلے گئے بعض جگہ تو ترجمہ ٹھیک ہے مثلا زخرف القول کا انہوں نے ترجمہ کیا چکنی چپڑی باتیں اب زخرف کے معنی ہیں کسی چیز کو اس طرح بنانا سنوارنا کہ ظاہری طور پر لوگوں کی توجہ کو مرکوز کرے اس کو زخرف کہتے ہیں یا زخرفا یعنی بات کو کفریہ باتوں کو بے بنیاد باتوں کو اس طرح سے خوبصورت بنا کے پیش کرو کہ لوگ اس پہ طرح متوجہ ہوں چکنی چپڑی باتوں سے یہ کسی حد تک ادا ہو جاتا ہے مفہوم لیکن چکنا یا چپڑا ہونے کا لفظ تو قرآن پاک میں نہیں زخرف کے معنی تو نہ چکنے کے ہیں نہ چپڑے کے ہیں اب یہ ترجمہ درست ہے کہ نہیں ہے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو لغت قرآن سے تجاوز ہے آپ لغت قرآن کے اندر رہیں پھر محاورے کی پابندی کریں اب کچھ لوگوں نے لغت قرآن کی پابندی نہیں کی وہ حدود سے باہر نکل گئے اب ایک سوال پیدا ہوا کہ لغت قرآن کی پابندی بھی ہو اور روزمرہ اردو کا بھی برقرار رکھا جائے تو کیسے کیا جائے اس پر بعض بزرگوں نے کہا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں قوسین لگا کے الفاظ وضاحت کے دے دیے جائیں قرآن کے الفاظ کہ تو رہیں جن الفاظ کا اضافہ ہو وہ قوسین میں دے دیے جائیں اس طرح کا ایک ترجمہ ہوا لیکن اس ترجمے میں جو ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے اہل علم یا طالب علم جو عربی زبان کے براہ راست اسلوب سے واقف نہیں ہیں اور صرف ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات یہ تعین دشوار ہو جاتا ہے کہ قوسین میں جو چیز آئی ہے وہ کہاں مترجم کی اپنی فہم ہے کہاں قرآن پاک کے محضوفات کا اظہار ہے کہاں کسی ایسی وضاحت کی بات ہے جو حدیث یا صحابہ کرام کے قول سے ثابت ہے یہ دشوار ہے اب یا تو وہ ان سب کو ایک سطح پہ رکھ کے سب کو مستند مان لے گا اسی طرح جیسے قرآن کے اپنے محضوفات ہیں یا وہ ان سب کو مفسر کی تعبیر سمجھ کے نظر انداز کر دے گا تو بہت سی اہم چیزیں جو غیر اہم ہو جائیں گی اس کی نظر میں اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک کے ترجمے میں قوسین نہیں ہونے چاہیے قوسین نہیں ہونے چاہیے تو کیا ہونے چاہیے کچھ لوگوں نے یہ اسلوب نکالا کہ ہر لفظ پر ایک حاشیہ دے دیا جائے وہاں وضاحت کر دی جائے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لیکن حاشیے میں پڑھنے والے کو دقت ہوتی ہے آپ ترجمہ رواں پڑھنا چاہتے ہیں درمیان میں ہر لفظ پہ حاشیہ آ رہا ہے تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو روانی اور تسلسل آپ سے نکل جاتا ہے بعض جگہ ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ضمیروں کا استعمال بہت ہے اچھا قرآن پاک میں تسنیا کی ضمیر اور ہے جمع کی اور ہے مونس کی اور ہے مذکر کی اور ہے اردو میں ضمیر مذکر مونس کی ایک ہے تسنیا مونس کی بھی ایک ہے تسنیہ مذکر کی بھی وہی ہے جمع مذکر کی وہی جمع مونس کی بھی وہی ہے اب قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں اس کو اس کی مثال کو میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت لیکن قرآن پاک میں تو ضمیر سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اشارہ کس طرف ہے اردو میں آپ اس کا ترجمہ کریں اس جہاں مونس کی ضمیر ہے وہاں بھی اس جہاں مذکر ضمیر ہے وہاں بھی اس جہاں جمع مونس ہے وہاں بھی ان جہاں تسنیا ہے وہاں بھی ان اب پڑھنے والا اردو میں کنفیوز ہوتا ہے کہ ان ان ان سے کیا مراد ہے اس کا حل بعض لوگوں نے یہ نکالا کہ جہاں ضمیر ہے اس لفظ کو بیان کر دیا جائے اب لفظ کو بیان جہاں واضح ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن جہاں ایک سے زائد مرجع ممکن ہے ضمیروں کے وہاں مترجم کو اپنی تفسیر اور فہم کے لحاظ سے ایک مرجع متعین کرنا پڑے گا جب وہ مرجع متعین کرے گا تو وہ ترجمہ ترجمہ نہیں رہے گا وہ تفسیر ہو جائے گی گویا یہ نزاکتیں ہیں قرآن پاک کے ترجمے میں جو پیش نظر رکھنی چاہیے مثال کے طور پر ابھی ہاں ایک ڈپٹی نظیر کے ترجمے کی ایک مثال میں دیتا ہوں قرآن پاک میں آیا ہے سورہ آبس میں غالباً سورہ آبس میں ہے لکل الم ریم منہم یوم شاہ یغنی ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک خاص حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے گی دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی لفظی معنی تو اس کے یہ ہوئے اب اس کا ترجمہ ایک مترجم نے کیا اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ایگزیکٹ سینس تو کنوے ہو جاتا ہے یعنی دوسروں کی پرواہ نہیں کرے گا اپنی پڑی ہوگی لیکن یہ اس کا ترجمہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں ان میں سے ایک لفظ کا بھی لفظی ترجمہ نہیں آیا کیا اس طرح کا ترجمہ ہونا چاہیے بعض محتاط بزرگوں کی رائے کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے ناجائز ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اگر اس طرح سے کنوے مفہوم کو کر دیا جائے تو قرآن پاک کا سینس کنوے ہو جائے گا اس کا مفہوم منتقل ہو جائے گا اور پڑھنے والا اس سے اثر لے گا تیسری رائے ایک یہ ہے کہ ترجمہ تو لفظی ہو لیکن اس چیز کو میں بیان کر دیا جائے اب کچھ لوگوں نے کہا حاشیہ تو لوگ ممکن نہ پڑھیں صرف ترجمہ پڑھیں اسی کا ترجمہ ایک اور بزرگ نے کیا کہ اس روز ہر شخص اپنے اپنے حال میں مگن ہوگا اس سے بھی وہ بات کنوے ہو جاتی ہے لیکن لفظی ترجمہ یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے حال میں مگن ہوگا ترجمے کا جہاں تک تعلق ہے اس کی چار شکلیں یا چار سطحیں ممکن ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وہ چاروں سطحیں ضروری ہیں چاروں ناگزیر ہیں جتنے اردو ترجمے قرآن پاک کے کم از کم ملتے ہیں اس وقت جن کی تعداد تین سو ساڑھے تین سو سے زائد ہے وہ ان چاروں میں سے کسی ایک قسم کا ترجمہ ہے یا تو بالکل تحت لفظ اور لفظی ترجمہ ہے جس میں قرآن پاک کے ایک لفظ کے نیچے دوسرا لفظ رکھ دیا گیا جیسا کہ میں نے مثال دی شارف الدین کے ترجمے کی یا شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ترجمے کی اس میں تقریباً ایک لفظ کے نیچے دوسرا لفظ رکھا ہوا ہے اور قرآن پاک کے الفاظ کا اردو مترادف لکھ دیا گیا بعض جگہ اردو مترادف سے کام نہیں چلتا بعض اوقات قرآن پاک کا جو لفظ ہے اس کے ایک سے زائد معنی ہے اردو مترادف کے ایک معنی ہے اب کیا ہم نے ان چار امکانات میں سے ایک ہی امکان کو باقی رکھا باقی تین کو کم کر دیا اگر ایک لفظ کے چار معنی ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حکمت کے تحت اختیار کیا ہے کہ اس کے چار معنی لیے جا سکیں یا چار میں سے مثلا تین یا دو لیے جا سکیں لیکن اگر ہم نے اس کا اردو مترادف کو ایک لفظ رکھا جس کا ایک ہی معنی ہے تو ہم نے گویا قرآن کے عمومیت کو تھوڑا سا محدود کر دیا تحت لفظ ترجمے میں ایک کمزوری جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے لیکن یہ انتہائی محتاط اور سیف راستہ ہے کہ قرآن پاک میں کم از کم اپنی رائے سے کوئی بات نہ کہی جائے گا رائے اس میں بھی کسی حد تک آ جاتی ہے دوسرا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے نحوی تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے اردو زبان کے جس زبان میں ترجمہ ہو رہا ہو نحوی تقاضے سے مراد یہ ہے کہ جملے کی ترکیب اور ساخت میں عربی زبان میں ترتیب اور ہے اردو میں ترتیب اور ہے عربی زبان میں جملہ فیل سے شروع ہوتا ہے ذربا زید العمرن زید نے امر کو مارا اردو میں فعل اخیر میں آتا ہے تو اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ترجمہ تو لفظی ہو لیکن نحوی ترتیب کے لحاظ سے اردو کی پیروی کی جائے اور کسی جملے کے مختلف اجزاء کو اس ترتیب سے رکھا جائے جس ترتیب سے وہ قرآن پاک میں آتے ہیں جس ترتیب سے اردو زبان میں آتے ہیں قرآن پاک کی ترتیب اور ہے جو اردو میں مروج نہیں ہے یہ گویا نحوی ترجمہ ہوا ایک ترجمہ جو کہلاتا ہے اسلوبی ترجمہ ہے کہ قرآن پاک کے اسلوب کو اختیار کر کے اور اس کو اردو میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے اور کوشش کی جائے کہ لوگ کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک کے اسٹائل اور اسلوب سے مانوس ہو جائیں تاکہ وہ ترجمہ ان کو ناگوار اور اوپرا نہ لگے شروع میں اس طرح کا ترجمہ اوپرا لگے گا لیکن جب لوگ مانوس ہو جائیں گے تو اوپراہٹ ختم ہو جائے گی ایک با محاورہ ترجمے کا اسلوب ہے با محاورہ ترجمے میں میں نے عرض کیا کہ تین چار شکلیں پائی گئیں ایک نمونہ ڈپٹی نظیر کا ہے ایک نمونہ مرزا حیرت دہلیوی کا ہے ایک نمونہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے جنہوں نے قوسین سے کام لیا اسی طرح سے اور لوگوں کے نمونے ہیں لیکن ایک ترجمہ وہ ہے جس کو مولانا موزودی ترجمانی کہتے ہیں یا جس کو آپ انگریزی میں پیرافریزنگ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن پاک کے ایک لفظ ایک آیت یا جملے کو لے کر اس طرح سے اس کی ترجمانی کی جائے کہ وہ لفظی ترجمہ نہ ہو نہ با محاورہ ترجمہ ہو بلکہ اس کو ترجمہ سرے سے کہا ہی نہ جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن پاک کی اس آیت کی پیرافریزنگ ہے جیسے ایک چھوٹے شعر کی یا ایک ایک جملے کی پیرافریزنگ ہوتی ہے کہ اس کو دو تین جملوں میں بیان کر دیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی آزادی مترجم کو یا مفسر کو مل جاتی ہے لیکن اس میں یہ یقین کرنا کہ لوگ اس کو ترجمہ نہیں سمجھیں گے اور ترجمے کے قائم مقام نہیں سمجھیں گے یہ بڑا دشوار ہوتا ہے آج مورنا مودی صاحب کا ترجمہ ہزاروں لاکھوں انسان پڑھتے ہیں شاید کروڑوں کی تعداد میں ہو مورنا نے جب شروع کیا تھا تو صاف لکھا تھا کہ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کو ترجمہ نہ سمجھا جائے ترجمے کے لیے کوئی مناسب اردو ترجمہ لوگ لے لیں یہ ترجمانی ہے قرآن پاک کے مطلب کی پیرافریزنگ ہے لیکن میں نے جتنے پڑھنے والے دیکھے اس کو تفیم القرآن کو قرآن پاک کا ترجمہ ہی کہتے ہیں اب اگر پڑھنے والے اس کو ترجمہ سمجھ رہے ہیں تو مورنا کے اصل مقصد کے تو خلاف ہوا مورنا نے اس کو بطور ترجمانی کے کہا تھا اور لفظی ترجمے سے اس کو ممیز کیا تھا ہو سکتا ہے مولانا کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ اس کو ترجمے کے طور پہ نہیں بلکہ ترجمانی یا تفسیر کے طور پہ پڑھیں گے تو اس سے وہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے اور خاص طور پہ جو خواتین و حضرات تفہیم القرآن کو بطور درس کی بنیاد کے استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں انہیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے اور لوگوں کو بار بار یاد دلانا چاہیے کہ مولانا نے یہ ترجمانی کے طور پر یہ چیزیں لکھی ہیں یہ قرآن پاک کے لفظی ترجمے سے ملتبس نہ کی جائیں ایک عام جو سوال پیدا ہوتا ہے بہت سے حضرات نے مجھ سے پوچھا وقتاً فوقتاً اور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا وہ یہ کہ اردو زبان میں بے شمار ترجمے اور تفسیریں ہیں قرآن پاک کے کس ترجمے یا تفسیر کو بنیاد بنایا جائے جب درس دیا جائے تو کیا چیز پیش نظر رکھی جائے سچی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میرے پاس بڑا آسان ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں اس لیے کہ ہر مترجم نے اپنی انتہائی اخلاص اور پورا علم صرف کر کے یہ کوئی معمولی حضرات نہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کی زندگیاں آدھے آدھی صدیاں قرآن اور سنت اور ان چیزوں کے مطالعے میں گزری پھر انہوں نے یہ کام کیا تھا اور بعض صورتوں میں تیس تیس چالیس چالیس سال اس کام میں لگے ہیں کہیں چوتھائی صدی لگی آدھی صدی لگی جب یہ کام مکمل ہوئے لیکن اس سب کے باوجود یہ ساری کاوشیں ایک فرد یا چند افراد کی فہم قرآن کی ترجمان ہے تفہیم القرآن کا درجہ بہت اونچا ہے لیکن وہ مولانا مودی کے فہم قرآن ہے تدبر قرآن کا درجہ بہت اونچا ہے لیکن وہ مولانا اصلاحی اور ان کے استاد مولانا فراہی کی فہم قرآن کی ایک جھلک ہے بیان القرآن معرف القرآن کا درجہ بڑا اونچا ہے لیکن یہ مفتی شفی صاحب مولانا شفیع تھانوی کی فہم قرآن کا نتیجہ ہے اور اگر غلطی حضرت بکر صدیق سے ہو سکتی ہے تو پھر کوئی بھی غلطی سے مبرہ نہیں حضرت عمر سے ہو سکتی ہے جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی مبرہ نہیں اگرچہ لوگ ہمارے یہاں یہ کہنا تو آسان ہے آج کھڑے ہو کر مجلس میں کہ حضرت عمر سے غلطی ہوئی لیکن یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ مورانا علی تھانوی سے غلطی ہوئی یا ان کے مریدین سر توڑ دیں گے یا مولانا مودی سے غلطی ہوئی ان کے ماننے والے سر توڑ دیں گے اسلام سے خارج کر دیں گے اس لیے یہ بھی ذرا احتیاط کی بات ہے لیکن ان میں سے ہر ترجمے میں بعض ایسے خصائص ہیں جو اور ترجمے میں نہیں ہیں ہر ترجمے کی خاص بات ہے وہ خاص بات نہ ہوتی تو ترجمے کی ضرورت شاید وہ محسوس نہ کرتے اس لیے بہتر اور سیف راستہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجائے ایک ترجمے کو بنیاد بنانے کی ایک سے زائد ترجمے کو بنیاد بنایا جائے ایک لفظی ترجمے کی مثال لے لیں ایک ترجمانی کی لے لیں جیسے مورنا مودی کا ہے ایک با محاورہ ترجمہ لے لیں اور ان دو یا تین ترجمے کو سامنے رکھ کر پھر آپ درس قرآن کی تیاری کریں تاکہ حت الامکان جو اس آیت کا بیسٹ مفہوم ہے جو تین بڑے مفسرین نے کم از کم بیان کیا ہو اس کو بیان کرنے سے جو جسٹ ہے جو قدر مشترک ہے کم از کم وہ یقینی ہے سو فیصد تو یہ ایک راستہ اس سے خود بخود پیدا ہو جائے گا جس سے قرآن پاک کو سمجھنے میں اور اس کی تفسیر و تعبیر کی مشکلات کا اندازہ کرنے میں بڑی مدد ملے گی ان میں سے ہر ایک کو ان مشکلات کا اندازہ تھا جو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیریں پیش آتی ہیں کون اس مشکل سے کیسے عہدہ برا ہوا یہ خود اپنی جگہ بڑا ایک علمی کام ہے اور اس سے راستہ بڑا آسان بن جاتا ہے یہی معاملہ تفسیر کا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ان میں سے ہر ایک نے ایک خاص ضرورت کو پیش نظر رکھ کے لکھی مثلا مولانا مودی صاحب نے لکھا کہ جی میرے پیش نظر علوم قرآن کے طلباء یا علماء دین نہیں ہیں بلکہ وہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو قرآن پاک کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے وہ بڑے بڑے مسائل مشکلات القرآن اور اصول تفسیر وغیرہ کے نہیں ہیں وہ قرآن کے پیغام کو سادہ سادی زبان میں سمجھنا چاہتا ہے میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں اب یہ ایک متعین ہو گیا کہ مورانا کے مخاطبین یہ ہیں ڈپٹی نظیر احمد نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا انہوں نے کہا کہ میں ان مخاطبین تک قرآن پاک کا ترجمہ پہنچانا چاہتا ہوں جو اردو زبان کا ذوق رکھتے ہیں مزاج شناس ہیں اردو محاورے سے زیادہ آسانی سے وہ سمجھ سکتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ ترجمہ ہے ان کے مخاطبین ہی متعین ہو گئے مولانا اصلاحی صاحب نے کہا کہ میں یہ تفسیر ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جن کو عربیت کا ادب کا ذوق ہے اور وہ قرآن پاک کی تفسیر میں اس کی جو ادبی محاسن یا فضا و بلاغت کا درجہ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتے ان کے مخاطبین متعین ہو گئے اب اگر میرے سامنے درس دیتے ہوئے تفیم القرآن بھی ہو تدبر قرآن بھی ہو تو دو اسٹریمز میرے سامنے آ گئیں ان میں سے نائنٹی نائن پرسینٹ پہ یہ دونوں مفسرین متفق ہوں گے گویا قطعی طور پہ یہ بات طے ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے جہاں ان میں اختلاف ہوگا تو مجھے کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ایک سے زائد تعبیریں ممکن ہیں یا قرآن پاک کی فہم میں ایک سے زائد چیزیں ممکن ہیں مجھے ذوق ہوگا تو میں اور دو تین تفسیروں کو کنسلٹ کر لوں گا اور کنسلٹ کر کے مجھے ایک واضح چیز سامنے آ جائے گی اس لیے تفسیر قرآن میں بھی ایک سے زائد تفاصیر کو پیش نظر رکھنا تو ناگزیر ہے بہتر یہ ہوگا کہ کم از کم تین تفاصیر کو سامنے رکھیں جو آپ کو پسند آئیں جو آپ جن اہل علم پر آپ کو اعتماد ہو جن سے آپ کا ذوق ملتا ہو ذوق کی چیز بڑی ایک اہمیت رکھتی ہے ان کے مشورے سے کوئی سی تین تفسیریں قرآن پاک کی منتخب کر لیں کوئی سے تین ترجمے منتخب کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر پھر آگے درس کی تیاری آپ شروع کریں ایک آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض یہ تین تفسیریں منتخب کی جائیں تو کون سی کی جائیں اس میں پھر آپ کو اپنے مخاطبین کو سامنے رکھنا پڑے گا فرض کیجئے آپ کے درس قرآن کے مخاطبین بڑے اعلیٰ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اگر اعلیٰ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو وہ پھر بہت سے ایسے مسائل نہیں اٹھائیں گے جو قدیم تفسیروں میں ملتے ہیں قدیم تفسیروں میں مثلا شاعرہ ماتر معتزلہ کے مباحث سے ان کو نہ پتہ ہے نہ دلچسپی ہے تو وہ تفسیریں خارج ہو گئیں آپ کے اس دائرے سے جو ان مباحث سے بحث کرتی ہیں جو آج کل کے لوگ نہیں پوچھتے اگر مخاطبین وہ ہیں اس میں پھر وہ تفسیریں زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گی کہ جو جدید مغربی مفکرین کے اعتراضات یا ان کے شبہات کا جواب دیتی ہیں مثلا مولانا عبد الماجد آبادی کی ایک جو ایک جلد میں ہے لیکن اس میں بہت سے سوالات جو مغربی مفکرین اور مصنفین نے مذہب پر وہی پر نبوت پر اٹھائے ہیں آخرت پر اٹھائے ہیں ان کا جواب اسے ملتا ہے اور ان سے واقفیت ہو جاتی ہے کم از کم پھر اس کو پیش نظر رکھیں اس طرح سے اگر طلباء میں عربی کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ عربی بھی سیکھ رہے ہیں تو آپ مولانا صلاحی کی تفسیر بھی اس میں شامل کر لیں اس طرح سے مخاطبین کو دیکھ کر تفسیر کا انتخاب کریں تو ان کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ آسان ہوگا اس لیے کہ اگر مقصد دین کی دعوت ہے شریعت کی تعلیم ہے تو پھر مخاطب کی ضرورت اور سطح کا لحاظ رکھنا یہ سنت نبوی میں شامل ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا طریقہ تھا سوال کرنے والے کے سطح اور پس منظر کے مطابق جواب دیا کرتے تھے آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں آیا کہ حضور سے پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے یہ سوال مختلف صحابہ نے کیا حضور نے مختلف جواب دیے مفسرین نے اور شارین حدیث نے یہی لکھا ہے کہ سوال کرنے والے کے پس منظر کے لحاظ سے آپ نے جواب دیا کہ تمہارے یہ پس منظر کے لحاظ سے تمہارے جیسے آدمی کے لیے بہترین عمل یہ ہے جیسے ذوق کی بات میں نے کہی کہ حضرت خالد بن ولید کے لیے بہترین دین کا عمل کیا تھا جہاد بھی سب اللہ حضرت رضبرہ کے لیے کیا تھا حدیث کی نشر و اشاعت اس طرح سے اور صحابہ کو قیاس کر لیں اس لیے ترجمے بھی تین پیش نظر ہوں اور تفسیریں بھی تین پیش نظر ہوں تو یہ زیادہ آسان بات ہے اور قرآن پاک کے متن پر توجہ دیں اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ سے جب تک وابستگی نہیں ہوگی تو شرح قرآن اور جو حفاظت قرآن کی وہ بات جس کی طرف پہلی گفتگو میں اشارہ ہوا تھا وہ اس طرح سے ملحوظ نہیں رکھی جا سکے گی جو ملحوظ رکھی جانی چاہیے آج کل یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آج کل کیسٹ موجود ہیں بڑے بڑے قرا کے کیسٹ ہیں اور جیسا کہ میں نے بار بار رس کیا کہ آڈیٹری میموری انسان کی جو سن کے یاد ہوتا ہے بہت اچھا یاد ہوتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے بہ نسبت اس کے جو خود پڑھ کے یاد ہوتا ہے آپ کیسٹ سے کام لیں بڑے اچھے اچھے قرا کے ریکارڈ ہیں وہ آپ کے طلبہ پڑھیں سنیں اور بار بار سننے سے ایک تو لہجہ خود بخود درست ہو جائے گا قرآن پاک کے بہت سے حصے زبانی یاد ہو جائیں گے بہت آسان کی بات میں نے اس لیے کہی کہ ایک سعودی ٹیم آئی ہوئی ہے انہوں نے آج ہی مجھ سے پوچھ کے وقت رکھا ہے ایک پروگرام رکھا ہے جسے مجھے آج شام جانا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کیا ہے کہ ایک بچہ ایک مہینے میں قرآن پاک یاد کر لیتا ہے مجھے یقین ہے میں نے بار بار پوچھا کہ ایک مہینے میں جی ہاں مجھے یہ بتایا گیا انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایسی کئی تجربے انہوں نے کیے ہیں کہ ایک بچے کو بلایا اور ایک مہینے میں انہوں نے پورا قرآن پاک زبانی حفظ یاد کروا دیا تو میں جا کے ان کو دیکھتا ہوں کہ واقعی کیا ہے کیسے ہے میں نے کہا جی میں خود جانے کے لیے تیار ہوں دوبارہ مجھے پکا یاد ہو جائے گا ایک مہینہ آپ کے ساتھ رہوں گا تو گویا ممکن ہے اس میں مبالغہ ہو ممکن ہے کچھ ذہین بچے ایک مہینے میں یاد کر لیتے ہوں لیکن اس سے یہ ضرور اندازہ ہوا کہ یہ جو آج کل کا میکینزم ہے جو آج کل کے ٹولز آئے ہیں آج کل سی ڈیز آ گئی ہیں کیا کیا آ گیا ہے اس سے کام لیجیے اور اپنے طلبہ کو قرآن پاک کا صحیح پڑھنا اور متن سے ان کی وابستگی اس لیے کہ اصل قرآن یہی ہے باقی تو میری آپ کی فہم ہے یا میرے آپ جیسے کسی بہت بڑے انسان کی بڑے مفسر کی فہم ہے لیکن وہ ایک مفسر کی فہم ہے اس سے تعلق وابستہ ہوگا تو وہ کتاب اللہ سے تعلق کمزور رہے گا غیر اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا اللہ سے تعلق مضبوط ہو پھر اللہ کے حوالے سے اس کے نیک بندوں سے تعلق ہو وہ اچھی بات ہے لیکن اصل تعلق اللہ کے بندوں سے اور اللہ سے کمزور ہو یہ پھر اسلام کے مزاج کے خلاف ہے تو اصل تعلق کتاب اللہ سے جو معجز ہے جو حضور کا معجزہ ہے پھر اس کی فہم کے لیے جس نے جتنا کام کیا ہے جس کی اتنی خدمات ہیں جتنا اخلاص ہے اس سے اتنا تعلق ہونا چاہیے یہاں میں بات ختم کر دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں نے کہا تھا چلیے اچھا ہوا آخر میں اسی پہ ختم کر دیتے ہیں یہ ساری گفتگو یہ یہ گیارہ دن کی بارہ دن کی اسی حدیث کی شرح سمجھ لیجئے یہ ایک حدیث ہے جو حضرت طالب نے ابھی طالب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمیزی نے اس کو فضائل القرآن جو ان کا باب ہے اس میں نقل کیا ہے مجھ سے کہا تھا کہ فضائل قرآن پر بھی بات ہو تو فضائل قرآن بھی اس میں جو آئے ہیں وہ کافی ہیں رسول اللہ صاحب نے فرمایا کتاب اللہ فی ہی نبا امن قبل یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی ہیں وہ خبر و ماں بادم جو تمہارے بعد آنے والا ہے اس کی اطلاع بھی ہے وہ حکم ماں بینکم اور تمہارے درمیان جو معاملات جاری ہیں اس کے بارے میں حکم اور فیصلہ بھی ہے ہو الفصل الح سب الحضل یہ ایک واضح اور قطعی فیصلہ کرنے والی چیز ہے قول فیصل ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے من ترک من جبار ان قسم اللہ جو جبار اپنے کو بڑا سمجھ کر اس کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دے گا ومن من اب فی غیر ہی عد اللہ اللہ جو شخص اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ ہوا حبل اللہ المتین یہی اللہ کی وہ رسی ہے جو سب سے مضبوط ہے وہ ہوا ذکر الحکیم یہی وہ یاد دہانی ہے جو سراپا دانش و حکمت ہے وہ ہوا سرات المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے وہ ہوا لذی لا تزیق و بہل احوا یہ وہ چیز ہے کہ کسی کی خواہشات اور شہوات اس کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتیں ولا تل تب سبھیل السنا لوگوں کی زبانیں اس کے بارے میں کسی کو التباس میں نہیں ڈال سکتی ولا یش با منہ العلما اور اہل علم کبھی بھی اس سے سیراب رہی ہوں گے ولا یخلق ولا کثرت رد بار بار پڑھنے کے باوجود کبھی پرانی نہیں ہوگی ولا تنقضی عجائب ہو جس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے وہ لذی لم تن تہل جن از اس سمعت ہو حتہ کالو انا سمینا قرآن یہ رشد فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا یہی وہ چیز ہے کہ جیسے ہی جنات نے اس کو سنا وہ یہ کہہ اٹھے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف سے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم نے اس پر ایمان ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں من قال بھی صدقہ جو قرآن کے مطابق بات کہے گا وہ سچ ہوگی ومن عملہ بھی اجیرا جو اس پر عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا ومن حکم بھی عدلہ جو اس کے مطابق فیصلے کرے گا وہ عادلانہ فیصلے کرے گا ومن دا الیہ اور جو اس کی طرف دعوت دے گا ہدیہ الاثرات مستقیم وہ راہ راست کی طرف ہدایت کیا جائے گا واخر دعوانا آپ دور قرآن ضرور کیجئے لیکن دور قرآن میں بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور متن بھی کم از کم ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا جائے بہتر یہ ہوگا کہ روزانہ ایک خاتون ان کا نمبر مقرر کر دیں آدھا پارا کی تلاوت کرنا ایک پارے کی تلاوت کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے بیس منٹ میں تلاوت ہو سکتی ہے تلاوت ہو جائے سب سن لیں جن کا لہجہ درست نہیں ہے وہ سننے سے بار بار تازہ ہو جائے گا اور جن کی غلطی ہے کوئی وہ درست ہو جائے گی بعض اوقات غلطی زبان پہ چڑھ جاتی ہے یاد نہیں رہتا اور بعد میں یاد آتا ہے اگر کوئی خاتون اس طرح رواں پڑھنے والی نہ ہو تو کوئی کیسٹ لگا لیں کسی اچھے قاری کا وہ سن لیں ایک مرتبہ تاکہ کم از کم ایک مرتبہ ذہن کے گوشوں میں رگ و پے میں قرآن پاک کا اصل کلام اللہ کا اصل کلام ایک مطلب آ جائے پھر اس کی تفسیر و تشریح جتنی ہو سکے وہ کی جائے ایک سوال ہے کہ سادے گاؤں کے لوگ ہوں تو جو پرانی رسموں کو سختی سے پابند ہیں ان کو کیسے دین کی بات سمجھائیں دین کی بات قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح بیان کرتی رہیں اس کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے براہ راست کسی کا نام لے کے تنقید نہ کریں براہ راست نام لے کر کسی کو برا نہ کہیں خود بخود جیسے جیسے لوگ قرآن کا فہم حاصل کرتے جائیں گے لوگ چھوڑتے جائیں گے لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اس پر فرنٹل اٹیک کیا جائے براہ راست سے کہا جائے کہ تم غلط کہہ رہے ہو تم گمراہ ہو تو اس سے ایک تعصب یا ایک ضد پیدا ہوتی ہے اور وہ ضد ایک پردہ راستے میں پیدا کر دیتی ہے اس پردے کے بعد پھر انسان بات کو دیکھ نہیں سکتا کسی کو کنڈم کیے بغیر صرف کہا جائے کہ اللہ کی کتاب میں یہ ہے ترجمہ اسی لیے میں نے کہا کہ دو تین ترجمے سامنے ہوں تاکہ ایک ایسی بات کہی جائے جس میں اختلاف کا کم سے کم امکان ہو اللہ کی کتاب مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہے پروموٹ کرنے کے لیے نہیں سب سے پہلے تو ہم مشکور ہیں بہت شکریہ آپ کا بعض اوقات درس کی تیاری ہوتی ہے تفسیر کے دوران بعض اوقات کوئی نقطہ ایسا آ جاتا ہے جو بظاہر تفسیر میں نہیں مثلا سیلف کے تحت اس نقطے کو بیان کرنا کیسا ہے سیلف انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں مطلب دیکھیے جہاں آپ کی کوئی فہم ہے اور یہ شک ہے آپ بیان کر دیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے مزید اس کو تفسیر میں دیکھ لیں گے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ تفسیر سے پہلے جب اس کی تیاری کی جائے درس کی تو اس میں یہ چیزیں صاف کر لی جائیں جب درس کی تیاری کے لیے آپ بیٹھیں اور دو تین تفسیریں سامنے ہوں تو جہاں جہاں اس طرح کے خیالات ذہن میں آئیں اس ان خیالات کی اصلاح وہاں سے کر لی جائے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین